پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم اور تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگران نامعین کیا گیا ہو پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافتہ ہونے والی زمین کی بے شک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو